حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو اس کی اطلاع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا عبداللہ سے کہو اس سے رجوع کرے جب وہ غسل حیض کرے تو اسے اس کی حالت پر رہنے دے حتیٰ کہ اسے دوسرا حیض آئے پھر جب وہ دوسرے حیض سے پاک ہو کر غسل کرے تو وہ اس سے جمع نہ کرے پھر چاہے تو طلاق دے دے اور چاہے تو اپنے نکاح میں رکھے یہ ہے وہ صحیح وقت جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچیس